سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قرآن والو وطر پڑھا کرو بلا شبہ اللہ زوجل وطر یعنی اکیلا ہے وطر کو پسند کرتا ہے سننے ابو داود حدیث نمبر 1416